بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما ما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار پھر زور سے جھوکا دینے والیاں پھر ادھار کر اٹھانے والیاں پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا علقہ کرتی ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے پھر جب تارے محب کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

المكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے چلو زوئے کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے بے شک دو چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کرے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون

کلو وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين حديث بعده يؤمنون بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں جو ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رشتا ہوا اپنے امال کا سلا بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کچھ دن کھا لو اور برت لو ضرور تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے